یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لیا ہے یعنی کو اچھے سلو کے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور تمہیں رواناؤ کے جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں ہے کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں کام نہ کریں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ہے ٹھیک ان ہیں حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گنا ناؤ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظلم ہیں